سکتا ہے اور دو چار منٹ میں اپنے لیے دعائیں بھی مانگ سکتا ہے بہت دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے پھر بھی نہ ہو چلو بھی فجر تو جماعت سے پڑھ سکتا ہے لیکن سردی لگ رہی سردی میں لحاظ سے نکلنا مشکل گرمی میں نیند پوری نہیں ہوتی تو ہر وقت ہر موسم میں ہمارے پاس ریزن موجود ہے لیکن یہ ریزن وہاں چلیں گے نہیں یہ تھرڈ ڈویژن میں نہیں چلیں گے یہ ریزن جو ہے بالکل وہاں پہ چلیں گے نہیں وہاں پہ اس کو فیل کر دیا جائے گا کیونکہ وہاں پہ تو حقائق سامنے آئیں گے لہٰذا ہمت سے کام لینا چاہیے جس نے ارادہ کر لیا اور جیسا میں نے اس سے پہلے شعر میں خدا پاک پھر کیوں حکم دیتا ہم کو تقوا کا اگر ترک معاشی پر ہمیں قدرت نہیں ہوتی اگر ہم یہ کام نہ کر سکتے رات بھر کے قدرت نہیں تھی رات بھر تحجد فرض نہیں کیا حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا صحابہ بھی پڑھتے تھے اکثر ساری رات بعد آدھی رات لیکن پڑھتے تھے اکثر سب صحابہ لیکن بعد میں کم ہوتا گیا جیسے جیسے قوتیں کم ہوتی ہیں اب تو اہل اللہ صوفیہ علماء فقہ کوئی بھی اس کو ضروری قرار نہیں دیتا کہ ضرور پڑھو آخر رات میں آپ کھل جائے تو پڑھ لو نہیں تو اول رات ہی میں یعنی عشاء کے بعد ہی وطر سے پہلے دو کی جگہ چار رکعت قیام لیل کی نیت سے پڑھ لی جائے فما فإن السنة تحصل بالتنفل اس کی کی نفل جو ہے یہ تحجد کی نفل حاصل ہو جاتی ہے اس کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے بعد قبل عشاء کے بعد سونے سے پہلے بھی بعض کو سمجھتے ہیں سونا تحجد کے لیے ضروری ہے ضروری نہیں ہے مستحب ہے افضلیت بڑھ جاتی ہے سو کر اٹھنے سے اس لیے اگر تھوڑی جھپکی آ گئی ٹھیک ہے ورنہ نہیں تو عشاء کے ساتھ پڑھ لیا قیام لہر تاجر گزاروں میں اٹھایا جائے گا یہ علامہ شامی فرماتے ہیں بڑے عالم گزرے علامہ شامی ابن عابدین مفتی شام کے بڑے مفتی تھے تو اس لیے اگر اعلیٰ والی حضرت والا فرماتے تو اعلیٰ والی تاجر نہیں مل رہی ہے تو ادنا والی بھی نہ چھوڑ اعلیٰ اعلیٰ کے چکر میں ادنا بھی چھوڑ دیا دو سننا تین متر روزانہ عادت بنا لی دو چار رکھے اگر پڑھ لیں گے تو کیا حرج ہے مختصر پڑھنے حضرت والا فرماتے زیادہ طویل پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے تو مختصر پڑھ لو ہنا پینا کل کا ادھر اور الحو اللہ احد یہ دونوں پڑھ سکتے ایک آیت کے فرق سے کچھ فرق نہیں پڑتا تین آیت سے زیادہ فرق کی بڑی صورت بعد میں پڑھنا غیر اعلیٰ ہے جائز وہ بھی ہے اس مسئلے میں بھی لوگ سمجھ نہ سمجھی کہ ویسے آئمہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے ادا جہاں کے بعد تبت ادا کیوں پڑھی حالانکہ ادا جہاں سے تبت ادا کوئی خاص بڑی نہیں ہے لیکن بات یہ کہ اس میں چار آیتیں ہیں لیکن اس کے بعد سورہ اخلاق پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور تبت پڑھنا بھی ٹھیک ہے اور فجر کی نماز میں سورہ کافرون صحابی کہتے ہیں ریاض الصالحین میں حدیث شریف موجود ہے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ سنتیں پڑھتا تھا میں فجر کی تیس دن میں نے سنت پڑھی آپ نے تیسوں دن یہ سورتیں پڑھی خود لا ما پہلی پہلی رکعت میں میں میں اور دوسری سورہ اخلاص تو پتہ چلا کہ یہ یہ یہ سنت سنت اکثر فجر کی سنتوں پڑھنا ہے لیکن ہمیشہ بھی نہیں ہو کبھی کبھی تخلف ہو اس کے خلاف بھی ہو کبھی کچھ بھی پڑھ لیا لیکن اکثر یہ پڑھنا جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے اسی طرح صلاح حاجات کے لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ خاص صورت جو ہے ہونی چاہیے کون سی صورت پڑھنی چاہیے خاص صورت سنت اور شریعت کے اعتبار سے مسنون اور مشروع نہیں ہے مگر حضرت مفتی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ علم نشرح لکا یہ ایسی صورتیں جو اکثر لوگوں کو یادی ہوتی ہیں کے بعد نشرح لکا ہے پہلا آخری پارا بھی یاد ہونا چاہیے نہیں یعنی تو آدھا پارا ہو پاؤ پارا بھی جس کو یاد ہوگا اس کو بھی یہ صورت یاد ہوگی نشرح صدرك پہلی سورت میں پڑھے اور دوسری میں اذا نصر والفتح دونوں میں بشارتیں ہیں اس لیے حاجات میں جو ہے وہ پڑھنے کا یہ بہتر ہے اور بزرگوں نے بعضوں نے پڑھا ہے لیکن جس جو چیز جس درجے میں ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے اس کو ضروری سمجھنا صحیح نہیں پڑھ لیں اچھا ہے پڑھ لیں تو اچھا ہے پہلی سلاد حاجات کی پہلی رکعت میں سلاد حاجات کی پہلی رکعت میں علم نشرح لکا صدرک وغضعنا عنکا وزرک کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا آپ کا وہ بوجھ آپ کو یہ پتہ چلا کہ اس میں اس میں خوشخبریاں ہیں اور اور بشارتیں ہیں تو ایسی چیز پڑھنے سے ایک اچھا شگون ہے اور اسی طرح اسی طرح دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح اس میں بھی ہے کہ جب فوج کی فوج اسلام میں داخل ہونے لگی اس میں بھی فتح و نصرت کا ذکر لہذا یہ پڑھنا افضل ہے اور اسی طرح صلات استخارہ میں بھی کوئی خاص صورت نہیں ہے جو بھی شاید پڑھ لے اس کے بعد دو رکعت پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگ لے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بھی حضرت والے نقل کیا ہے مفتی تقریبانی صاحب کی پرنور دعائیں اس میں بھی موجود ہے یہ اکثر ایسے دعاؤں کی کتابوں میں موجود ایسی کتابیں بھلا وہ کیا اٹھائے گا مطلب کیا ہے جھنڈا نشان اصل میں مطلب ہے مطلب نشان ہے عالم کا مطلب اللہ تعالیٰ کی نشانی عالم جو ہے ہم کہتے ہیں سارا عالم یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی علم کا مطلب نشان اور علم کا مطلب حمزہ سے اگر علی سے پڑھیں گے دکھ کتنا فرق پڑ جائے اسی لیے عالم آئین سے ہے اور علم کا مطلب جھنڈا ہے نشان اور جھنڈا کے معنی بھی استعمال ہو پرچم تو وہ بھلا کیا بس نفاذ کریں گے ہم نعرے لگا رہے ہیں اور فجر چھوڑ کے سو رہے ہیں کیسے ہم نفاذ کریں گے اسلام کا جبکہ ہم فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے ہیں تو بڑا اور بھلا وہ کیا اٹھائے گا علم دین محمد کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس سے فجر میں اٹھنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی جو یہ کام دن کا آغاز ہی اللہ کی فرما برداری سے نہیں کر سکتا وہ سارے پاکستان میں اور ساری دنیا میں کیا دین کا لفاظ کرے گا سب سے پہلے تو اپنا ہے اور اپنے میں بھی صبح کا شروع ہے کہ آدمی اللہ کے نام سے دن کا آغاز کرے تو جب آپ دیکھیے اٹھتے ساتھ ہی فرمان دیکھیے جو سونے کی دعا ہے کتنی کتنا پیارا ترجمہ ہے اس کا اللہ بسمی کا اموت واقعہ یا اللہ آپ ہی آپ ہی کے نام پہ جیتے ہیں آپ ہی کے نام پہ مرتے ہیں یہ عاشقانہ ترجمہ ہم آپ ہی کے نام پہ جیتے ہیں آپ ہی کے نام پہ مرتے ہیں اور اللہ الحمد للہ احیانا بعدما ماتنا یا اللہ آپ نے دوبارہ زندہ کیا بعد اس کے کہ ہم مر گئے تھے سونا اور مرنا قریب قریب ہے بہت بعد اس کے کہ ہم مر گئے تھے فرماتے تھے غریب کو اس کی بھوک یاد نہیں رہتی اور غریب کو اس کی چٹائی یاد نہیں رہتی سونے کے بعد ہو سکتا وہ محل میں خواب میں محلات دیکھ رہا ہو بڑے بڑے محل دیکھ رہا ہو اور امیر کو اپنا محل یاد نہیں رہتا سونے کے بعد سب برابر ہو جاتے ہیں سونے کے بعد جس طرح مرنے کے بعد برابر ہوتے ہیں سونے کے بعد بھی برابر ہوتے بھلا وہ کیا اٹھائے خدا بندی کی لذت کا مطلب بیٹھ جاؤ جسے خدا بندی کی لذت ہو گئی حاصل اسے ترک معاشی پر کبھی حسرت نہیں ہوتی جس کو ڈیفینس میں بنگلہ مل جائے وہ لہاری اور سجانی چھوڑنے پہ کیوں پریشان ہو جس کو اللہ کا قرب مل جائے اس کو دنیا اور گناہ کے چکر سے کیوں پریشان ہوگا جھوٹنے سے کوئی حسرت بھی نہیں ہوگا آج ہم نے سرجانی کیوں چھوڑ دیا ہم نے جو ہے وہ غریب علاقہ کیوں چھوڑ دیا بھول جائے گا آدمی بھول جائے گا تو اسی طرح جب اللہ کا قرب ملے گا تو اس کو گناہ کی گناہ پہ حسرت نہیں کرے گا اگر قرب مل گیا ہے اگر گناہ پہ حسرت ہو رہی ہے تو یہ دلیل ہے کہ ابھی قرب نہیں ملا ہے گناہ پہ حسرت ہائے کاش ہم بھی یہ گناہ کرتے ہم بھی جو ہے ہم بھی اور فور حرکتیں کرتے ابھی ہمارے دوست بتا رہے تھے ان کے بھائی رضوان ابھی وہ پنڈی کے سفر میں تو ان کے گھر کے نیچے ایک آدمی جو ہے آ کے جو ہے ٹاکنے لگا کسی کو اور جو ہے وہ جو آج کل کے نوجوان عام طور پہ حرکتیں کرتے ہیں اس کو کسی کی نظر میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ غیر محلے کا تھا تو بھائی لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے محلے کا ہے کہ نہیں یہ کیسے یہ یہاں پہ یہ کام کر سکتا ہے ایسا غیر محلے سے آیا تھا اس کو آ کے جو نظر بازی کر رہا تھا کئی نوجوانوں نے اس کو خوب دھنائی کی جب خوب دھنائی کی تو وہ بتاتے ہیں کہ ایسا وہ ہو گیا کہ پتہ نہیں میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے بھائی مجھے معاف کر دو میں تو بہت ہی گناگار آدمی ہوں بہت ہی میں اپنے آپ کو اور فور کہنے لگا اور جو ہے بالکل سیدھا ہو گیا کوئی اکڑ بھی نہیں سکتا تھا وہ کرتا تو اور پٹائی ہوتی تو اسی لیے فرماتے تھے دیکھو گناہ کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا نہیں کرنا چاہتے گناہ میں کیا ملتی ہے رسوائی ملتی اور بتائیے کو جو فجر کی نماز میں جا رہا ہے لوگ اس کو دیکھ کے رش کرتے ہیں اٹھتے کتنے لوگ ہیں صبح صبح کوئی سبزی منڈی جا رہا ہے کوئی اسٹیل مل جا رہا ہے کوئی اللہ کو یاد کرنے جا رہا ہے کتنا فرق ہے بتائیے حضرت شیخ لکھتے ہیں فضائل اعمال میں کہ جو مسجد کی طرف چلا اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا جو بازار کی طرف چلا اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا کتنے لوگ ہیں جو فجر میں تو اٹھتے ہیں زہر میں بھی اٹھے رہتے ہیں کون سا پڑھ لیتے ہیں مسلمان ہیں ایسا میں دیکھتا ہوں تو اتنا افسوس ہوتا ہے اب جنازہ پڑھا رہے ہیں اور باہر کھڑے ہیں نماز بھی نہیں پڑھی جنازہ بھی نہیں پڑھا آئے صرف اس لیے کہ پرسا کر لیں ورنہ ناراض ہوگا کہ دیکھو جنازے میں بھی نہیں آئے جنازہ تک پڑھنے کی توفیق نہیں یہ حال ہے مسلمان ہیں تو اس لیے جب ہم ہمیں قرب خدا بندی ملے گا انشاءاللہ تو یہ حسرتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی یہ ہائے کاش کہ ہمیں بھی ایسا ہو جاتا ہم بھی یہ گناہ کر لیتے بتائی اس کو پٹتا ہوا دیکھ کے کسی کو ہوگا خیال کاش ہم بھی یہ گناہ کرتے تو ہم گناہ کرتے تو یہ جوتے بھی پڑتے یہ کیا یہ کون سا ایش ہے کہ جو جس کے لیے ہم جو ہے اللہ کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ رہے ہیں نظر بازی اگر کوئی ایسی چیز ہوتی اور جتنوں کو دیکھے گا اتنی پیاس بڑھے گی کیونکہ معمومی فرماتے نیست آب شور درمانے اتش چلے جائیے سمندر اور جب پیاس لگے گرمی کے دنوں میں خوب پانی پیجیے کوئی پیاس نہیں بجھے گی سمندر کے کھارے پانی سے پیاس نہیں بجھا کرتی تو مولوی فرماتے ہیں یہ یہ گناہوں کی عادت بھی کھارا پانی گناہ کرنے سے پیاس نہیں بجھے گی جتنوں کو دیکھے گا اور پریشان ہوگا بے چین ہوگا تڑپتا رہے گا تڑپتا رہے گا حضرت والا فرماتے کہ دل کو دل کو تڑپانا ایزا مسلم حرام ہے نا بھی کسی کو بھی ایزا دینا حرام ہے کسی کو بھی ایزا پہنچانا تکلیف دینا حرام کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح سے کسی کو ایزا اور تکلیف پہنچانا کسی مسلمان کو اور یہاں تک کہ غیر مسلم کو یہاں تک کہ بلا وجہ غیر مسلم کو بھی تکلیف پہنچانا ٹھیک نہیں یہاں تک کہ جانوروں کو بھی اللہ والوں نے تکلیف نہیں پہنچائی بلا وجہ ایک تو موزی ہے اس کو مار دیا جائے لیکن ایسی چیز ہے جو اذیت نہیں پہنچا رہی اس کو بلا وجہ مارنا اس کو تنگ کرنا اس کو اللہ والوں نے پسند نہیں کیا تو اللہ والوں نے پسند نہیں کیا وہ جو ایک لائٹ آتی ہے جس میں مچھر جل کے جل جاتا ہے اس میں چپک جاتا ہے جل تو اہل فتوا نے کہا کہ جائز تو ہے لیکن اعلیٰ اور افضل نہیں ہے کیونکہ یہ جلنے کا جو ہے یہ یہ عذاب اللہ تعالیٰ کو ہی زیبا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے لیے پسند نہیں ہے حضرت والا نے اس لائٹ کو فرمایا یہ ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ ہم ایسی ایسی ٹھیک ہے مار دینا جائز لیکن اس کو جلانا صحیح نہیں ہے اسی طرح چھپکلی کے مارنے کا جو ثواب ہے جو ایک بار میں مارے گا سب سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا یہ حدیث میرے ریاض الصالحین میں موجود ہے اور میرا خیال ہے کہ مولانا منظور نعمانی صاحب نے اس کو معرف الحدیث میں بھی لکھا ہے چھپکلی کیونکہ گرگٹ کی نسل سے ہے اور گرگٹ وہ ہے جس نے جس نے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو اور ہوا دے کے اور بڑھایا تو بہرحال موزی جانور ہے لہٰذا اس کو مارنے کا ثواب ہے لیکن جو ایک بار میں مارے گا سب سے زیادہ ثواب ہے جو دو میں اس سے کم جو تین میں مارے گا اس سے کم تڑپانا مقصود نہیں مار دینا موزی جانور کو بھی مارنے میں بھی تکلیف نہ ہو اس لیے ذبح کرنے میں بھی جانور کو ذبح کرنے میں فرمایا کہ چوری کو اچھی طرح تیز کر لو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو تکلیف پہنچانا مقصود نہیں ذبح کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا اور اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جب وہ بسم اللہ پڑھ کے مسلمان اس کو ذبح کرتا ہے اس کی تکلیف اللہ تعالیٰ تو ختم کر دیتے ہیں تکلیف ہو بھی مرغ بسمل ہو جاتا ہے یعنی اس کو اس نام میں ایسا ایسی محبیت ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا چنانچہ اس کی دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام السلام جب اونٹ ذبح کر رہے تھے اور تریسٹھ اونٹ ایک دن میں آپ نے ذبح فرمائے تو اس کا ہر اونٹ آگے بڑھ بڑھ کے آپ کو اپنی گردن پیش کر رہا ہے آپ کے ہاتھوں سے ہماری جان نکل جائے نہ شبد اللہ کے تہبت نہ شبد سر دوستاں سلامت کے خط خنجر آزمائی ہمارا سر سلامت رہے کہ آپ ہمیں ہم پر جو ہیں یہ سر دوستاں سلامت کہ آپ ہمیں ذبح کریں یہ آپ ہماری سعادت ہو نکل جائے دل نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے لہذا اس کو قرب خداوندی نہیں ملا ابھی جس کو گناہوں پہ حسرت ہوتی ہے کاش کہ ہم بھی ٹیڑیوں کے چکر میں ہوتے ہیں کاش کہ ہم بھی ایسے ویسے ہوتے تو ہم کتنی آزادی جن کو پوچھیے قرآن رکھ کر قرآن رکھ کے میری زندگی میں عیش و عشرت سب کچھ ہے گناہ میں اگر عیش اور سکون سکون ہوتا تو اللہ تعالیٰ منع ہی نہ کر جس چیز میں ہماری اولاد کے لیے فائدہ ہوتا ہے اس کو منع کرتے ہیں نہیں کرتے دھوپ میں سردی میں دھوپ میں فائدہ ہے کہتے دھوپ میں جاؤ گرمی میں دھوپ میں نقصان ہے منع کر دیتے اولاد کے لیے ہم اچھی چیز چاہتے ہیں تو ربا ہمارا پالنے والا ہمیں اچھی چیز سے کیوں منع کرے پتا چلا بری چیز فرماتے تھے گنا اچھی چیز ہے بری چیز ہم نے جواب دیا گنا بری چیز پر ہمیں بری چیز کو جلد چھوڑ دینا چاہیے یا آرام سے چھوڑنا چاہیے ہم نے یہ سوچا ہوگا جب بوڑھے ہو جائیں گے منہ میں دانت نہیں پیٹ میں ہاتھ نہیں پھر جو ہے خوب اللہ اللہ کریں گے سارے گنا چھوڑ دیں گے پھر ہم نہیں گناہ چھوڑیں گے گنا ہمیں چھوڑ دیں گے لیکن میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں اخواہ ہے اب تو دیکھنے کی طاقت تھی گناہ نے ہم نے گناہ کو نہیں چھوڑا ہم گناہ کو چھوڑیں جیتے جی جوانی میں جوانی میں تو قرب خدا بندی کی لذت اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ ایسی لذت اپنے ذکر اپنے نام کی اپنی محبت کی عطا فرما بندے نے عرض کیا ہے کہ فساق سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے فساق سمجھتے ہیں گناہوں میں مزہ ہے اور شاق کا ارشاد ہے آہوں میں مزہ ہے اللہ میں آہ شامل ہے تو فرماتے یہ دلیل ہے کہ اللہ اللہ ہے اس نے بندوں کی اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آہ کو اپنے نام کے ساتھ شامل کیا اللہ جب کہو آہ اس کے اندر شامل پھر شیر فرماتے تھے اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ اس کے اندر روز صاحب یہ شعر پڑھتے ہیں ہمیں بیان اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ بس وہی اختر ہے اصلی خان آہ بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ ہے دل کے دل سے نکلے آہ آہ اللہ کی محبت میں آہ آہ کرے بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ ورنہ جہاں پر عورتیں آئیں بے پردہ عورتیں وہ پیر صاحب کے بیٹھی ہوئی ہیں پیر صاحب کچھ ہوتا ہی کیسے نہیں ہوتا ہے یا تو ہے ہی نہیں کچھ یا تو پیر صاحب اس کو گناہ نہیں سمجھتے تو پیر نہیں ہے پیر ہے فرماتے تھے ایسا پیر پیر نہیں ہے جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتا وہ پیر ہے اور اور وہ خانقاہ نہیں بلکہ خام ہے جہاں پہ پیر صاحب عورتوں سے سے پردہ نہیں کرتے اور نماز کی بھی پابندی نہیں ہے بس اقبال کا شعر یاد کر لیا جو میں سر پر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں ایسی نماز کا کیا فائدہ دل تو حاضر ہوتا نہیں ہم تو دل میں نماز پڑھتے ہیں ہر وقت نماز قائم کرنے کا حکم ہے لاجک بھی کیسی پیش کرتے ہیں کہ ہم نماز قائم کر ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں ہم دل میں دلی میں سارا کام کرتے رہو کھانا بھی دل میں کھا لیا کرو پھر پیٹ میں کیوں ڈالتے ہو کھانا جو میں سر کا سجدہ ہوا حالانکہ یہ کیا ہے یہ اس پہ تو ایک نصیحت یہ ہے کہ ایک طرف ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں ایک طرف ہم ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں یہ چھوڑنے کی چیز ہے برائی چھوڑنے کی چیز ہے نہ کہ نماز چھوڑ دے کہ جب نماز میں دل حالانکہ کہیں ضرور نہیں لکھا کہ جس نماز میں دل نہ لگے وہ نماز قبول نہیں ہوتی کہیں بھی نہیں آداب سنتوں کی رعایت دل نہ لگنے سے نماز غیر مقبول نہیں ہوتی درجات ہیں جیسے فرمایا شریف نقل شیخ بعضوں کو پورا حصہ ملتا ہے بعضوں کو دسواں نواں گیارہواں ایسے کر کے شیخ نے پورا لکھا ہے ہر آدمی کے اس کے اعتبار سے جو ترجمے پہ نظر رکھتا ہے جو دھیان سے پڑھتا ہے سبحان ربی ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے لفظوں کو جمع کر صحیح طریقے سے نکالتا ہے اور دھیان کی کوشش کرنا ہمارے ذمے باقی سارے زمان پہ دھیان تو اچھے اچھے لوگوں کا بھی نہیں رہتا جب تک آدمی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جب اولیاء اللہ کی کسی مقام پہ پہنچ جاتا تب گویا کہ وہ مسجد میں نہیں کھڑا ہوتا بیت اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے یہ تصور بھی کبھی کریں کہ ہمارے سامنے بیت اللہ ہے اللہ تعالیٰ لے جائے ہم سب کو بار بار لیکن جو نہیں گئے تصور تو کر سکتے کہ ہم بیت اللہ کے سامنے کھڑے بتائیے کیا کیفیت بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے قدموں پہ ہم سجدہ کر رہے ہیں تو اگر بالفرض کسی کو پورا دھیان نہیں بھی حاصل ہے تو نماز میں کوئی نقص نہیں ہے جس نماز میں دھیان بھی نہ ہو اور وہ کیفیات بھی نہ ہو جہنم کی آگ سے وہ بھی بچائے گی انشاءاللہ اور جنت کو بھی دلائے گی اس لیے کہنا کہ دل نہیں لگتا تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکا ہے کالی وار ہے ایسا وار ہے کہ آدمی کو ہلاک کر دے گا کہ اللہ سے ہی دور کر دیے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز جس پر اختیار نہیں ہمارے پر مسلط کی نہیں حکم دیا ہی نہیں پھر اس کے بعد کام ہوگا بھی جمع کرا دیکھو لیکن جب یہ وظیفہ تم پڑھنا تو بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے جب یہ وظیفہ پڑھنا تو بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے بتائیے جب وہ بیٹھے گا اس پہلے بندر کا خیال آئے گا کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے تو خیال پہ تو ہے ہی نہیں پکڑ تو خیال کیسے نہیں آئے گا تو پھر اس نے جا کے کہتا کہ کام تو ہوا نہیں کیوں کام تو ہونا ہی نہیں تھا دو نمبر کام تو ہونا یار اگر تم نے بندر بدل لائے ہو تو کیسے ہوگا ہم ہو نہیں سکتا کہ آدمی جس نے چیز سے منع کر دیا اس چیز کا خیال ضرور آئے گا خیال پہ پکڑ ہی نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو کوئی اس پہ پکڑ نہیں ہوتی کہ آدمی نماز میں ادھر ادھر ہو جائے نماز پوری پڑے سنت کے مطابق صرف پلو کما رائی تمونی نماز پڑھو جیسی نماز مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو بس تم میرے جیسی نماز کہاں پڑھ سکتے ہو کہاں نبی کا مقام صحابہ بھی نہیں پہنچتا پاتے اس ہم کیسے پہنچ پائیں لہٰذا ہمیں تو بس نقل کرنا ہے اس ہاں، ان انگلیوں کو اچھی طرح بند کرنا ہے اس کو پھر سمجھ لیں بعض ساتھیوں کو جو سنتے بھی رہتے ہیں بار بار دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے انگلیوں کو اچھی طرح بند کرنے کا اہتمام سجدے میں اور سیدھی رہے قبلے کی طرف قبلے کی طرف سیدھی رہے ورنہ کوہنی کھولنے سے ایسے ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہونی چاہیے سیدھی ہونی چاہیے اور جو ہے اتحیات میں اپنی حالت میں رہے اور اتحیات میں اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ پہ اٹھائیں گے اللہ پہ گرا کے اسی حالت میں چھوڑ دیں گے یہ حلقہ بنا کے بیچ کی انگلی اور انگوٹھے سے یہ حلقہ بنا کے دو انگلیاں یہاں مفتی رشید احمد صاحب رحم اللہ تعالیٰ کو میں نے بہت قریب سے اسی طرح دیکھا یوں کر کے اشہد اللہ الہ الا کر کے الہ پہ اتنا اٹھائیں گے بعض لوگ آسمان تک اٹھانا چاہتے ہیں یہ صحیح ہے قبلے کی طرف ہے اشد اللہ الہ اللہ گرا کے اسی حالت پہ چھوڑ دیں بس یہ آخر تک یہ حالت برقرار رہے آخر تک یہ حالت برقرار رہے تو سنتوں کا اپنی نمازوں کو درست کیجیے اور حضرت کے بھی جو ہے اس میں پیاری نبی کی سنتوں میں صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اکیاون سنتیں سب کی سب ہیں اتنی چھوٹی سی کتاب ہے بظاہر لیکن ساری اس میں باتیں اتنی ساری اس میں جمع نماز کی اکیاون سنتیں اس میں موجود ہیں پڑھنے سے کیونکہ آدمی ایک بزرگ سے پوچھا بہت بڑے بزرگ سے کہ نماز سیکھ لی فرمایا نماز سیکھ رہا ہوں بزرگ بھی فرمایا نماز سیکھ رہا ہوں اس لیے اس کو بار بار ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ انسان بھول جاتا ہے اس سنت سے رہ رہی جب سنے گا بار بار اور سیکھے گا تو انشاءاللہ آئینہ نماز ایک کتاب ہے حضرت مولانا صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو لکھا تھا کہ یہ کتاب پڑھ کر ہم لوگ اپنی نمازیں درست کر رہے ہیں مفتی سہارنپور مولانا سعید صاحب کی وہ کتاب مولانا سعید احمد صاحب کی جو مفتی سہارنپور ہے مفتی سعید احمد صاحب شیخ خلیفہ نہیں مدینہ والے نہیں بلکہ وہ سہارنپور کے مفتی ہیں نام ان کا بھی ہے لہذا ان کی کتاب آئینہ نماز ہے اس کو حاصل کر لیں کوئی بہت ضخیم نہیں ہے اب بھی میں سمجھتا ہوں پچاس روپے کے اندر مل جائے بار بار دیکھیں انشاءاللہ جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے سے پوچھ لیں شرمائیں نہیں پان کی دکان والے سے راستہ پوچھتے ہیں نہیں شرما سے کیوں تھوڑا سا پیٹرول خرچ ہو جائے گا تھوڑا ٹائم ضائع ہوگا اس لیے پان کی دکان والے بغیر پڑھے لکھے سے پوچھتے اللہ کا راستہ پوچھنے میں کیا شرمانا بھائی اسی میں سارا حجاب ہے ابھی ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پچاس ہزار کی ایک نہیں دس نوکریاں ہیں دیکھیے فوراً فون نمبر بھی لیں گے فوراً گھر میں بھی حاضر ہوں گے پہلی فرصت میں کہیں پتا چلا پہلے آئیے پہلے پائیے کے چکر میں نکل نہ جائے کہ ابھی ٹھیک ہے اگلی دفعہ پوچھ لیں گے اگلی دفعہ تو ختم ہو جائے اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے حجاب حجاب سب ختم کر دینا چاہیے حضرت والا سے ایک صاحب نے بہت محبت کا اظہار کر رہے تھے آپ کی تو کیا بات ہے آپ سے اتنا مجھے فائدہ ہوا داڑھی رکھ لی پانچا اوپر کر لیا گھر میں پردے کا نظام ہو گیا سب ماشاء اللہ دینداری آ گئی فرما جب اتنا ہے تو تم ہمارے پاس آتے کیوں نہیں ہو کمرے میں آتے ہوئے باہر رہتے ہو اس طرح آتے بھی کم ہو کہا مجھے آپ کے کمرے میں آتے ہوئے ڈر لگتا ہے یہ حجاب ہے ڈر لگتا ہے اور آپ کی عظمت مانے ہوتی ہے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے اللہ تعالیٰ یہ سب قلت محبت کی علامت محبوب سے آدمی یہ سب نہیں سوچتا بلکہ اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے پھر آداب خود بہت پتہ چل جاتا شیخ کے ذمے ہے کہ وہ آداب بتائے گا شیخ کو تکلیف پہنچے گی شیخ کہ کیوں کیا ہے ادھر بیٹھ جاؤ دبانا نہیں آتا تو آئندہ مت دبانا میر صاحب کو آگ لے آگے دیں گے ایک ڈانٹ پڑے گی اس کو نہیں آتا اس ہم بھی نہیں کرتے جب کبھی برکت کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا دبا لیا پھر ہٹ گئے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کو دبانے کے لیے خاص ٹرکس والے لوگ موجود ہیں تو کیوں ہم ایسی چیز میں آ کر بیٹھ گئے بس بیٹھ گئے بیان ہو نہ ہو صحبت میں بیٹھ گئے انشاءاللہ فائدہ ہو خدمت کا اگر ہے شوق تو خدمت کو بھی سیکھنا چاہیے تو اس یہ دور رہنا اور یہ سمجھنا کہ صاحب ہم تو اس قابل نہیں ہے پتہ نہیں ہم قابل کیوں نہیں ہے بھائی جو مریض ہے وہی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے جو گناہ کا ہے وہی جائے گا اللہ والوں کے پاس جو پاک صاف ہو جائے گا وہ تو قطب کے پھر کہاں جائے گا بتائیے ہم کہتے ہیں پہلے سارے گناہ چھوٹ جائیں پھر ہم اللہ والوں کے پاس جائیں گے مولوی فرماتے ایک شخص ایک شخص کھڑا ہوا تھا دریا کے کنارے اور وہ کہہ رہا تھا دریا میں تو ناپاک ہوں میں تیرے اندر کیسے آؤں میں تو ناپاک ہوں تیرے اندر کیسے ہوں دریا نے کہا کی مثال ہے دریا نے کہا کہ تیرے جیسے کتنے آئے ناپاک اور پاک ہو کے چلے گئے لہذا لہٰذا پنج میں مبتلا نہ رہو ورنہ ہمیشہ ناپاک رہو کتنے آئے اور جا کے نماز پڑھ بھی رہے پڑھا بھی رہے پوچھ جا جس حالت میں اس لیے جس حالت میں بھی اپنی حالت بتائے اور قریب رہے انشاءاللہ شاء اللہ ایسا خود بہت حالت بہتر ہو جائے اور زیادہ مریض ہوتا ہے تو زیادہ قریب ہونے کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ مریض ہوتا ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ایڈمٹ کرنا پڑے گا ایڈمٹ یعنی نہیں مجھے تو آفس جانا ہے تو آفس جاؤ زندگی لے کے نہیں جاؤ گے تو پھر زندگی نہیں رہے گی تو آفس کہاں سے جاؤ گے جان ہے تو جان ہے پیارے تو زیادہ مریض ہوتا ہے مرض زیادہ بڑھ جاتا ہے ایڈمٹ کیا جاتا ہے اسی طرح اگر گناہ کا مرض خدا نخواستہ زیادہ ہے تو کسی اللہ والے کے ایک دم قریب ہو کے ان سے کہیں کہ ہمیں آپ کے پاس رہنا ہے بالکل جس طرح تبدیل میں چل رہا ہے اور ٹریننگ اور تربیت میں چل رہا ہے اسی طرح خانقاہ میں بھی ایک چلہ لگانا چاہیے تاکہ اخلاق ہمارے درست ہوں دوستوں میں تو ہم بہت ہائی کرتے ہیں گھر میں جا کے جو ایک دم جی کے کو رہے ہیں یہ تھوڑی ایک صاحب نے کہا کہ میں گھر میں جاتا ہوں تو بیوی جو ہے اس کا رنگ فخ ہو جاتا ہے بچے ایک طرف جاتے ہیں ایسا میرا روپ ہے اور نہ ہوئے ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ میری پورے محلے کے لوگ ڈرتے ہیں پورے محلے والے ڈرتے ہیں تو ہم نے کہا ہمارے دوست نے اس کا مطلب آپ بھی ڈرتے ہوں میں بھی محلے میں رہتا ہوں اگلے ہم کہتے ہیں کہ ایز تو یہ اخلاق نہیں بلکہ اخلاق یہ ہے کہ معاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے آپ جب بھی داخل ہوتے مسکراتے ہوئے داخل ہوتے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین لیکن گھر والوں کو بھی چاہیے اتاری دونوں ہاتھ سے بچتی ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی احترام اور اکرام کا معاملہ کریں چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ موڈ خراب نہ کریں اور اور دونوں طرف سے دونوں طرف سے معاملہ اگر رواداری کا ہوگا تو انشاءاللہ گاڑی آسانی کے ساتھ چلے اور اگر معاملہ ہر معاملہ قانون کا ہو تو قانون میں کب تک بات چلے گی پھر جا کے جو ہے فوراً گاڑی اٹک جائے اگر اگر بیوی کہے کہ میرے ذمہ کھانا پکانا نہیں ٹھیک ہے شرم ٹھیک ہے لیکن پھر شوہر کہے گا میرے ذمہ بھی علاج نہیں ہے جاؤ خود سے آغا خان جاؤ اور علاج کراؤ پیسہ بھی اپنا خرچ کرو شریعت نے اسی لیے مفتی خانی صاحب فرماتے ہیں کہ بات جو ہے دوستانہ ماحول میں اور ایک دوسرے کے اپنے اپنے فرائض ادا کریں حقوق خود بخود ملیں گے اگر آدمی فرض ادا کرے گا تو حقوق خود بخود ملیں گے <clears throat> مفتی صاحب نے حدیث نقل کی کہ جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو انشاءاللہ جنت میں جائے گی شوہر راضی ہو یعنی کہ اس سے اس کے آداب و اعتبار سے خوش ہو اور اس کا مطلب راضی رکھنے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ شوہر اس کا راضی رہتا ہے کہ بیوی کو بے پردہ پھیلائے تو اس وقت میں بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو نرمی سے سمجھائے ایسی کتابیں اس کو مہیا کرے کہ سرکار اس طرح آپ بھی گناہ گار ہو رہے ہیں میں بھی گناہ گار ہو رہی ہوں یہ ہوا وقت سمجھتی نہیں شوہر کہہ رہے تو ہم کیا کہیں شوہر کیا ابا بھی کہے تو بھی گناہ کرنا جائز نہیں لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق قائدہ کلیہ کوئی مخلوق کسی بھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں خالق کی نافرمانی خالق کا حق پہلے بتائیے مخلوق تو سارے زیادہ متولی شوہر کتنے شوہر چلے جاتے ہیں کیا عورتیں مر جاتی ہیں اللہ تعالیٰ پالتا ہے کتنے ماں باپ مر جاتے ہیں اور اولاد کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے اصل پالنے والا تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی کسی حالت میں جائے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عورت شوہر اپنے شوہر سے بیوی گستاخی کرے بیٹا باپ سے گستاخی کرے اس کا یہ مطلب بھی نرمی کے ساتھ ان کو سمجھا دے اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو اپنے کام سے کام رکھے حضرت یہاں پہ لکھا ہے عورت کے جواب میں کہ اپنے شوہر کو بار بار نماز کے لیے مت کہو بس اس کو کبھی جب محبت سے اس کو کہہ دو اور اس طرح سمجھا دو بار بار کہنے سے وہ ناراض ہو جائے گا پریشان ہوگا اور ناراض ہو جائے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اپنے اخلاق سے اس کا دل جیتو اپنے اخلاق سے اس کے دل کو جیتنے کی کوشش کرو اور جو پوچھتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے جو مشورہ کرتا ہے جو مرد مشورہ کرے گا اس کو یہ مشورہ دیا جائے گا آپ نرمی کا معاملہ کریں خوب محبت سے پیش آئیں جو عورت مشورہ کرے گی آپ کہتے ہیں آپ ہمیں سمجھاتے ہیں ان کو کون سمجھائے تو ان کو کون سمجھائے اللہ ہی سمجھائے گا کیونکہ جو ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں اس کو کیسے سمجھائیں کوئی ہمارے پاس کوئی حکومتی اسٹیشنری تو ہے نہیں کیا ہم جو ہے اس کو جو ہے فوراً گرفتار کروائیں کہ نہیں یہ تمہیں ماننا پڑے گا یہ تو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی پڑے ہمیں اپنا حق ادا کرنا پڑے گا ایسے موقع پہ عورتوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ بالکل بچ جائیں اپنی خدمت پوری طرح کرتے ہیں اور جنہوں نے ایسا کیا ہے ویسی بات ہے انسان کے دل سینے میں دل ہے اور دل پتھر کا نہیں یہ محاورہ ہے صرف دل تو دل ہے رس کبھی نہ کبھی پگھل ہی جاتا لہٰذا ایک نہ ایک دن پگل جائے گا خدمت کے جذبے سے اور اپنا حق جو وہ ادا کرتی رہے گی فرائض ادا کرتی رہے گی اگر اللہ کی کامل محبت پا گیا ہوتا Gracias. party باتوں کو سنیں اور آگے پہنچائے بخاری شریف کی روایت وفر اللہ شوارب داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کرواؤ زیادہ محبت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس پیغام کو آگے پہنچانا چاہیے اور حضرت نے اس شعر کو یہ بار بار کے پڑھا رہا ہوں کہ میں پورے اعتماد بلا مبالغہ کر سکتا ہوں کہ سو مرتبہ سے زیادہ یہ شعر میں نے خاندان میں سنایا ہے بار بار حضرت والا سن لے کوئی بھی بھی بھی بھی بھی چھوٹا مجمع ہوتا ہے چلو بھائی جی، وہی وہی والا والا سنانا میں میں میں سمجھ جاتا تھا کون تو تو اور ٹورنٹو ٹورنٹو کے کے کے بیان بیان نے نے انگلینڈ کینیڈا شعر شعر چھپا ہوا وہاں یہ سنایا کہ پاکستان کے ایک نوجوان کا یہ شعر ہے ہے قصہ کہ جب آتش جوان انیس سو چھیانوے کے میں چار اور چودہ تقریباً سترہ اٹھارہ سال پرانے شاعر وقطع ذلك گا میں پی رہا ہوں ابھی تلخیاں زبانوں کی میں پی رہا ہوں شکست کی فہیم رو دولوی یہ شاعر ہے ہفتہ نہیں زندہ ہے بیس سال پہلے سنا تھا بیس پچیس سال میں مشاعروں میں جب میں شرکت کرتا تھا شکست کی آواز بھی سنا دوں گا میں پی رہا ہوں ابھی تلخیاں زبانوں کی تو آدمی جو ہے اس کو جذب کرتا ہے دیکھیے انگریز کا بچہ انگریزی بولتا ہے عربی کا بچہ عربی بولتا ہے کوئی دراصات نہیں پڑتا لیکن عربی بولتا ہے کیوں کیوں کیوں بولتا ہے وہ سنتا رہتا ہے پہلے دن سے وہ اپنے ماں باپ کی آواز کے کان میں جاتی رہتی بولتا نہیں ہے زیادہ روتا ہے اپنی آواز رونے سے بھی کوئی نہ کچھ وہ اپنا مقصد اس کا ہوتا ہے اور بلا وجہ نہیں بولتا پھر جب وہ بولتا ہے تو ماں باپ کی زبان بولتا ہے کان بن کے سنا پھر زبان بنتا اسی طرح اپنے آپ کو مٹا دے اور کان بن جائے پہلے ہی زبان بننے کی کوشش نہ کرے ہاں جس کو مستثنا کیا جائے وہ مستثنا بھی ہے لیکن پوچھ لے اپنے بڑوں سے جس سے متعلق ہے اس سے پوچھ لے کہ میرا بولنا اگر گرا ہے تو پھر جو ہے میرے بولنے پہ پابندی لگا دی جائے اور یہ بات بھی نہیں ہے حضرت والا کی تربیت یافتہ حضرت والا کی تربیت کا یہ انداز تھا جب تک تکلف ہوتا تو حضرت کچھ کچھ برداشت کر لیتے جب تکلف ختم ہو جاتا جان دو بس خاموش رکھا زیادہ نہ بولو اور اور کسی کو بولتے لطیفہ سناؤ کسی کو لطیفہ سنانے کی اجازت ہے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں مختلف طباہ ہوتے ہیں کسی کو زیادہ بولنے سے نقصان ہوتا ہے کسی کو جو ہے زیادہ بولنے سے فائدہ ہوتا ہے تو اس لیے شیخ کے مزاج کو سمجھے کہ کیا چاہتا ہے شیخ اور اس کا فائدہ بھی ہوگا ان شاء اللہ جب پورا کہ جب اس کے فنا فی شیخ ہو جائے گا پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے پھر فنا فی رسول ہوتا ہے پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے اللہ ہونے ہونے کا شیخ شیخ جب ہی نہیں ہو ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ کتنا کتنا کتنا کتنا عرصہ عرصہ لگے لگے گا گا اگر میں میں جاؤں تو کامل اچھا سوال ہے بھولا بن ہے اس کے اندر کہ کتنا عرصہ لگے گا تبلیغ میں میں تو نے چار مہینے لگا دیے اب اس میں جو ہے اس میں بننے میں کتنا عرصہ لگے گا میں نے کہا اس کی کوئی مقدار نہیں بتائی جا سکتی یہ بات حضرت شیخ الدین یحییٰ منیری بہار شریف میں اب بھی ان کی قبر موجود ہے بہت بڑے بزرگ گزرے سات سو سال تقریباً ہو گئے بہت اللہ تعالیٰ نے مریدین بھی دیے تھے بہت تقوی بھی دیا تھا بہت کام ہوا لیکن آج پھر وہی مجاور بیٹھے ہیں ان کے دربار تو تو وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بچے کا ایک وقت ہے ماں کے پاس دودھ پینے کا دو سال اس میں اس کی شیر خالی ختم ہو جاتی ہے نو نہال بن جاتا ہے روٹی چبانے لگتا ہے اس کا وقت ہے لیکن مرید کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے اگر مرید یہ یہ تعلق ایک تو مرید کی توجہ اور طلب پر ہے دوسرا اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہے اس کے درمیان میں شیخ کی توجہ بھی کام کرتی تینوں چیزیں سب سے زیادہ مرید کی طرف کہ وہ ایک تو کتنا حاضر ہوتا ہے کتنا سنتا ہے پھر کتنا جذب کرتا ہے پھر کتنا عمل کرتا ہے سنتے بہت سے لوگ ہیں پوچھتے نہیں ہیں اس کے پوچھتے بھی پھر بوستے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے یہ تینوں چیزوں جو کرے گا سنے گا بھی پوچھے گا بھی اور جو بتایا جائے اس پر عمل بھی کرے پھر میں نے کہا کہ سال تو بہت بڑی بات ہے چالیس دن میں بھی تکمیل ہو جاتی اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے لیکن وہی بات ہے اگر لکڑی سوکھی ہوئی ہو تیز جلتی ہے فر فر فر فر اور لکڑی گیلی ہو تو جلانے والا تھک جاتا ہے لکڑی نہیں جلتی یہ قصور کس کا ہے جلانے والے کا نہیں لکڑی کا ہے اسی طرح اگر اپنی توجہ نہیں ہے اور شوق ذوق نہیں ہے تو پھر دیر لگی اور جتنا اللہ والوں کے قریب رہے گا شیخ کے قریب رہے گا اور جتنا زیادہ عمل کرے گا اس کی باتوں میں باتوں پر بہت جلدی اللہ والا بن جائے اتنا پھر ایسا اللہ والا بنے گا کہ بقول خیر صاحب بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم بن کے دیوانہ کریں گے خلق کو دیوانہ ہم برسرے ممبر سنائیں گے تیرا لیکن یعنی پہلے بننا ضروری ہے دیوانہ بنے ہوئے دوسروں کیا دیوانہ بنائے گا فرماتے تھے کہ رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے گناہوں کی آگ لگی ہوئی ہے تو ہمیں جب تک ہم خود اپنا تزکیہ نہیں کرائیں گے ہماری نصیحتوں میں بھی اثر کم ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بس اب اس کو اگلی دفعہ پڑھنا ہے یہیں سے جہاں سے شروع کیا یہیں سے اگلی دفعہ سلطان ابراہیم نے سلطنت چھوڑی اور بھی کتنے بادشاہوں نے سلطنت چھوڑی اور آج کی سلطنت تو نوکری ہوتی ہے نا پانچ لاکھ تنخواہ تھی اس پائلٹ کی جس نے صرف اس لیے نوکری چھوڑی کہ اس کو کہا گیا داڑھی چھوٹی کرنی پڑے گی اس نے کہا ابھی ریزائن لو داڑھی چھوٹی نہیں ہوگی یہ بھی تو حکومت ہے بتائیے پانچ لاکھ والی نوکری چھوڑنے کو کھیل تماشا ہے چھوڑ دی اس نے پرویز کے دور میں یہ قصہ ہے یہ حکایت نہیں ہے یہ واقعہ ہے تو یاج کی حکومت یہ اگر حرام ہے تو اس کو اس طرح چھوڑ دے یہ بھی حکومت اور حضرت والا نے اور آسان کر دیا اس کو پتو فقیر بھی حاصل کر سکتا ہے دیکھیے بعض لوگ سوچتے ہیں ہمارے پاس تو سلطنت تو کیا ہوتی ہے اپنا گھر بھی نہیں ہے کیونکہ ہم کیا فائدہ کریں نوکری بھی نہیں ہے تو کیا فائدہ کریں فرمایا بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نظر پڑ گئی دل مچل رہا ہے کہ اگر یہ صورت ایسی ہے کہ اگر میرے پاس سلطنت بلخ ہوتی بہت بڑی سلطنت ہوتی میں اس کو فدا کر کے اس صورت کو حاصل کر لیتا ہوں لیکن یا اللہ آپ گواہ رہیے کہ آپ کی محبت میں میں اس کو قربان کرتا ہوں اور میں انشاءاللہ ابراہیم ابن ادم سلطان ابراہیم ابن ادم رحم اللہ تعالیٰ کے آگے پیچھے کہیں پر آگے نہیں پیچھے کہیں نہ کہیں ہوگا انشاءاللہ قیامت میں آگے کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے سلطنت اصلی چھوڑی یہاں تو صرف ایک حسرت ہے حسرت بھی ایسی ہے کہ جیسے کہا کہ تمہارے پاس اگر تمہارے پاس اگر دو گھر ہوں تو کیا کروں کا ایک گھر میں کرایہ پہ دے دوں گا نہیں بلکہ کسی رشتے دار کو دے دوں گا تاکہ بےچارے کرایہ سے بچے گا کہ اچھا بہت اچھا اور اسی طرح جو ہے دو گاڑیاں ہوں کا ایک گاڑی اپنے کسی دوست کو دے دوں گا اس کے کام آ جائے کہ اگر دو بھینسے ہوں تو کیا کروں کہ یہ تو نہیں دے سکتا کوئی موجود ہے ہوں کا معاملہ الگ ہے اور ہے کا معاملہ الگ ہے یہ بھی ہمارا تو صرف تخیل ہے اور ان کے پاس تو تھا انہوں نے قربان کیا قربان کرنا بھی تو ایک ایک فعل ہے سوچنا تو الگ چیز لیکن حضرت اللہ نے فرمایا ہمارے جیسے مکتو فقیروں کے لیے کہ بھائی کچھ نہیں ہے یہ تو سوچو کہ آپ ہاں یہ جو آپ کے آپ کے کرم سے ہمیں توفیق ہے اگر ہمارے پاس سلطنت بلا ہوتی ہے ہم اس کو قربان کر کے بھی یہ سب لذتیں حاصل کرتے لیکن آپ کے لیے ہم ان لذتوں کو چھوڑ رہے ہیں آپ ہمیں سلطان ابراہیم ابن عدم کے لیے آپ کے لیے کیا مشکل اس درجے پہ پہنچانا تو حضرت فرمایا ایسے کتنے بادشاہ ہیں جنہوں نے سلطنتوں کو چھوڑ دیا لیکن ایک بھی ولی اللہ تاریخ ثابت نہیں کر سکتی کہ ایسا ہو جس نے ولایت کو چھوڑ دیا ہو کہ ہمیں حکومت چاہیے بس ولایت ولایت میں کیا نہیں نہیں کوئی کسی ایک ولی اللہ نے ملی جو اگر ایسا کرے گا وہ نہیں ہے وہی بات ہے جس کو قرب خدا بندی کی لذت حاصل ہوگی پھر وہ کیا ان سب چکروں میں وہ تو کہتا ہے ان سب چکروں میں نہ پتا ہو بڑے پیر صاحب نے شیر کے جواب اس کے جواب دیا تھا جو اس نے کہا تھا کہ مجھے آپ کو میں سنجر دے رہا ہوں تو آپ اس کی حکومت لے لیجئے اور اس کا جو سرمایہ آئے آپ اس سے خانخواہ چلائیے یہ ضروری کہ پیر صاحب کو کہہ رہا تھا کام آپ کام کریں لیکن ان لوگوں کو دنیا سے اتنی بے طلبی تھی اتنی بے توجہی تھی کہ فرمایا چون چتر سنجری رخ بختم سے آہ باد چون چتر سنجری رخ بختم سے آہ باد میرا وقت بھی چتر یعنی چھتری کی طرح کالا ہو جائے اگر میں سنجر کی حکومت کو قبول کروں جگہ جگہ اس کو لکھتے ہیں من نیم روز جب آدھی رات کی سلطنت ملی ہے میں نیم روز یعنی آدھے دن کا کی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں یہ حضرات کا دل ایسا بن جاتا ہے تو فکر رہی جب حکومت لینے کے لیے تیار نہیں تو ناجائز مال لینے کے لیے کیسے تیار ہوں کسی کا حق مارنے کے لیے کیسے تیار ہوں تعالیٰ ہمیں بھی اللہ والا دل فرما دے और हमारे अखलाक हमें औलिया वाले अखलाक अता फरमा दे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह يتطلع عنا محمدا ما هو أهله صلى الله تعالى عليه وسلم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين جلد سے جلد فرما لیجیے اپنا پیارا بنا لیجیے تلاوت کا ذوق عطا فرما دیجیے ذکر کی یا اللہ ذکر کی برکتیں ہم سب پر لذتیں ہم سب پر کھول دیجیے ہمارے دلوں کو یا اللہ اپنے ذکر سے آباد فرما دیجیے ہمارے دلوں کو یا اللہ پاک فرما دیجیے ہمارے گھروں کو ٹی وی سی آر اور تصاویر سے پاک فرما دیجیے ہماری مستورات کو بھی اللہ والی بنا دیجیے با اخلاق بنا دیجیے جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیر کے خزانوں سے پوری فرما دیجیے سب سے بڑی حاجت ہماری یہ ہے کہ آپ ہمیں ہدایت استقامت اور اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما دیجیے اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما دیجئے پاکستان کو کا گہوارہ بنا دیجیے اسلام کو ساری دنیا میں شوکت عطا فرما دیجیے کفر کو مغلوب فرما دیجیے بیماروں کو اللہ شفا کامل نصیب فرما دیجیے ہمارے ہمارے دوست اسپتال میں داخل ہیں اللہ ان کو بھی شفا یاب فرما دیجیے اے اللہ جن کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں غیر کے خزانوں سے پوری فرما دیجیے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته